معلی بن سعد اسد بصری نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب بن خالد نے ابو ایوب سے بیان کیا انہوں نے ابو قلابہ سے مالک بن حویرس صحابی سے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیس کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا اور میں نے آپ کی خدمت شریف میں بیس راتوں تک قیام کیا آپ بڑے رحم دل اور ملنسار تھے جب آپ نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے صحیح بخاری حدیث نمبر 628